حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کسی شخص کو سرح اللہ پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا جبکہ آپ کے سر مبارک کے لمبے لمبے بال کندھوں سے ٹکراتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ